نبی علیہ صلاۃ السلام کے مقدس ذات پر آج جو ہے چودہ تاریخ ہے ظلم کی اور چونکہ بہت سے لوگ ابھی تک جا رہے ہیں حرمین شریفین تو مناسب سمجھا کہ آج کا موضوع گفتگو جو مشہور اور غیر مشہور جگہ ہے زیارت کے لیے مدینہ منورہ تو اس کے بارے میں ہم کچھ عرض کریں گے تو سب سے پہلے جو ہے مسجد قبا جب حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینا بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو پہلے کام جو ہے مسجد کی تعمیر مسجد قبا اللہ جل ولا نے فرمایا لا تقم فی ابدا یہ منافقین نے مسجد درا کی تعمیر کی اور وہ مرکز تھا کفر کا وغیرہ اور پھر اس کو جلا دیا گیا تو پھر اللہ جل نے فرمایا لمسجد اسس على التقوى من اول یہ من اول يوم سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ہجرہ کی تقویم اور کیلندر جو ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے احق ان تقوم فی اور اللہ جل وعلا نے اہل قبا کی تعریف فرمائی رجال یحبون تطہروا کہ وہ لوگ جو ہے پانی کے ساتھ جو ہے پتھر کو بھی استعمال کرتے تھے پہلے پتھر پھر پانی تو جب آپ داخل ہو جائیں گے مسجد میں تو آپ دیکھیں گے اوپر محراب کے یہ آیت جو ہے وہاں لکھا ہوا ہے لمسجد اسال تقوا من احق ان تقوم فی پھر اس کے نیچے حدیث شریف ہے جو کہ صحیح حدیث ہے ابن ماجہ کی حبیبنا مصطفی مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تطہر من میں ہی جس نے وضو کی اپنے گھر میں آج کل ظاہر باتیں ہوتیل سے ثم آتا مجید قبا اور پھر مجید قبا تشریف لائے اور پھر جو ہے دو بھی ادا کی لہو کا جی عمرتین تو مقبول عمرہ کی ثواب انشاءاللہ اس آدمی کو مل جائے بہت سارے فضیلت ہے ماشاءاللہ جب ہم سیرت المصطفیٰ اور بخاری شریف وغیرہ کی مطالعہ کر دے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے سنیچر کے روز ہفتے کے روز حبیب انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے وہاں پر کبھی کبھی معاشین اور کبھی کبھی راکبن اور آج تو انہوں نے بہت بہترین راستہ بنا دیا مسجد نبوی وہ مسجد نبوی سے جو ہے پکا راستہ بنا دیا پیدل دونوں طرف دکانیں وغیرہ اور جو ہے بیس پندرہ منٹ میں اگر آدمی تیز چلے تو وہ لوگ نہ ہو ہجوم نہ ہو تو آپ پہنچ جا سکتے ہیں بس ٹیکسی وغیرہ بھی تو ہے ظاہر بات ہے تو سب سے پہلے وہاں کی زیارت پھر جو ہے جب اب وہاں سے فارغ ہو جائے اب نیچے آ جائے تو ایک مسجد بہت زبردست سفید رنگ کی مسجد الجمعہ تو سب سے پہلے جمعے کی نماز وہاں پر ادا ہوئی تو جو ہے وہ بند ہوتی ہے نماز کے ٹائم اوقات میں کھل تو زیارت کرنی ہو تو فوراً نماز پڑھ کر آ جانا پھر انشاءاللہ کچھ امید ہے ورنہ باہر جو حصہ ہے وہاں پر دو رکعت پڑھ لیجئے پھر اس کے دائیں طرف آپ چلے جائیں تو مزاری ہے فام جو ہے ڈیٹ فام تو وہ بہت زبردست ہے اگر صحیح دلیل اور رہبر مل جائے آپ کو تو وہ آدمی آپ کو بتائیں گے کہ ایک ایک کھجور کے درخت جو ہے اس کی عمر سو سو سال کبھی کبھی یہ مدینہ والے بتاتے ہیں اور جو ہے ایک ایک درخت جو ہے ہر سال کم از کم سو کلو کھجور دیتے ہیں یہ سب حبیب نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برکت ہے ہمارا عقیدہ ہے اس پر اور جو ہے احادی شریف میں جہاں پر سراحتن کھجور کجور کا ذکر ہے دو ملتے ہیں بخاری شریف کا ہے اجوا من تصبح بسبع اجوتین کہ جس نے صبح کے وقت فجر کے ٹائم یا ناشتہ سے پہلے ساتھ سیون جو ہے کھجور یا اجوا کھایا لم یا سب سمن ولا سحر تو نہ اس کو جو ہے یہ زہر نہ جادو وغیرہ جو ہے نقصان ہوگا اس سے لیکن ہم کو بھی یقین ہونا چاہیے یہ نہیں کہ بس ہم نے اسے کھا لیا اور یقین نہ ہو اور جو ہے دوسری جو ہے اجوا کے ساتھ اور مسلم شریف میں ہے اجوا العالیہ تو یہ اجوا کے بھی اقسام ہوتے ہیں اگر آپ اجوا عالیہ لیں گے آج کل حج کے موسم میں تو دو سو ریال ایک کلو کا آپ کو لگے اور ہم لوگ جو ہے وہ سستے کے لیے کبھی کبھی تو وہ اسی ریال سو ریال وغیرہ جو ہے پھر دوسرے جو ہے وہ کھجور جو ملتے ہے تو بنانی کا حدیث ہے صحیح حدیث ہے کہ بھرنی تو اے اجوا بھی بھرنی تو یہ بھرنی جو ہے فی ہی ولا آفی تو جب ہم جاتے ہیں تو خریدنا چاہیے وہاں بھی اس کو ہم استعمال کریں پھر خاندان کے اور احباب کے لیے بھی لے آئے تو یہ دو کھجور کے جو ہے فضیلت ہے باقی کے سب کی فضیلت ہے مدینہ کے ہے تو آخر میں تو ضرور اس میں فضیلت ہے تو پھر آپ وہاں سے فارغ ہو جائیں گے پھر آپ جبل احد کے طرف طرف لے جائیں گے تشریف لے جائیں گے تو یہ تو حدیث ہے کہ حادیث کتابوں میں مسند احمد مشکا شریف ہوئے کہ جبل احد یحبنا ونحبه و اور آج کل جو ہے بہت بہترین بنا دیا بہترین سب جگہ انتظام کی بجلی کی وہاں نہ لوڈ شیڈنگ کچھ بھی نہیں تو جب بھی آپ چاہے رات کے وقت بھی اور وہاں پر ایک جو ہے غار بھی ہے جہاں پر حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا چور محمد مدت کے لیے آج کل اتنی سختی نہیں تو اگر آپ کو پتہ ہو تو وہاں بھی آپ جا سکتے ہیں پھر شہدائے احد جو ہے سینا حمزہ رضی اللہ عنہ ہمارا عقیدہ ہے اہل و جماع کا کہ جو ہے سعید الشہدا مستدق حاکم کی صحیح روایت ہے کہ سعید الشہدا سینا حمزہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہے اور رضائی بھائی بھی ہے سویبہ نے دودھ پلائی پھر دو تین غیر مشہور جگہ جو ہے اگر موقع مل جائے تو جانا چاہیے اگر آپ مدینہ کے باہر تھوڑے بہت چلے جائیں گے تو وہاں پر جو ہے یہ یہودی کا بن اشرف ان کا قصر ان کا محل پیلس ابھی تک ہے یہ شرارت یہودی کی اور کمزوری ہمارے اپنے والوں کی انہوں نے اس کو یونیسکو کے ماتحت رکھ دیا اور جو وہ شرارت کرتے تھے اس زمانے میں یہودی نے کہا ان لوگوں کو آپ اس کو مس بھی نہ کرے اور ٹچ بھی نہ کرے تو یہ ہماری جگہ ہے تو دیکھیے ہمارے حرم کے اندر جو ہے یہ یہودی کا ایک جو ہے پہلے سے قصر ہے محل ہے وہاں پر کابن اشر میں خود جاتا دیکھنے کے لیے اس کو اور پھر جو ہے آپ کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ یہ مسجد نبوی میں دو سو امبریلا چھت ہے وغیرہ جو ہے تو اس کا نظام کہاں سے چلتا ہے ہر ایک امام چھ سات امام ہے وہاں پر جو ہے یہ خصوصیت ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے وتعز من تشاء وتذل من تشاء شیخ حذیفی علی بن عبد الرحمن حضیفی جو ہے وہ چالیس سال سے زیادہ امام ہیں اور ان کے صاحبزاد شیخ احمد جو ہے حذیفی کو وہ بھی ساتھ ساتھ امام ہیں تو یہ تو کمال کی بات ہے امام بھی ہے خطیب بھی ہے ماشاءاللہ تو اس طریقے سے ہر ایک امام کی آواز اور ان کے جو ہے صوت کتنا اونچا اونچا چاہیے کتنے نیچے تو جب آپ بقی کی طرف آئیں گے تو وہاں پر جو ہے کہ خانہ میں بیسمنٹ میں یہ لوگ اس کو بدروم بدروم کہتے ہیں عربی میں تو یہ بدروم میں آپ چلے جائیں میں بارہا اس میں گیا تو آپ چلے جائیں اس میں تو آپ دیکھیں گے تمام ٹی وی اسکرین وغیرہ ہوتے وہاں پر جو شاشش ٹی وی جس کو کہتے ہیں پھر وہاں پر وہ بتائیں گے کہ یہ چھت کا جو ہے جہاں جو چھت پر جو ہے کلا وہ گنبد کو کھولتے ہیں اور پھر کون سے چھتری کو کھولنا ہے بند کرنا ہے کون سے امام کی آواز کتنے پست ہونا چاہیے ہو تو سب وہاں تہ خانہ میں آپ کو مل جائیں گے تو ظاہر بات ہے کسی کے ذریعے سے آپ کو پتہ ہے وہاں واسطہ واسطہ کہتے ہیں تو کسی کے واسطے سے آپ اندر چلے جائیں پھر اتنے مکیفات ہیں ہے تو یہ مکیفات اتنے شور بھی کرتے تو اس کا مرکز کہاں ہے اس کے مرکز جو ہے دس کلومیٹر دور ہے مسجد نبوی سے چونکہ وہاں بہت بور و شور ہوتا ہے تو جو ہے وہ نفق کے ذریعے سے وہ سورنگ ٹنل کے ذریعے سے تو الحمدللہ اللہ کا فضل من فضل ربی ہادہ رحمت ربی دو مرتبہ کانفرنس میں بھی اور ایک مرتبہ دوست لے گئے تو پھر جو ہے اس نے کہا کہ یہاں پر جو ہے تمام مکیفات اے سی کنڈیشن جو ہے ہم یہاں سے چلاتے ہیں اور اگر وہاں کچھ لوڈ شیڈنگ ہو جائے غلطی سے تو تو ہمارے پاس بدیل ہے متبادل ہے فوراً جو ہے یہ جو ہے مؤثر ہو جائے گا اور کام کرے گا جو ہے مجھے خود بلایا کہا کہ یہاں دبا ہوتا تو ہم نے دبا دیا کہا کہ دیکھو یہ ٹرائل چلاتے ہیں امتحان کے طور پر تو ہمیں نے چلایا تو وہ شروع ہو گیا تو یہ کمال کی چیز ہے دیکھنا چاہیے وہاں پر ایک لطیفہ ہے حضرت انہوں نے خود بتایا کہا کہ ایرانی وقت آئے بہت سال پہلے تو ایرانی نے پوچھا ان کو یہ کون چلاتے ہیں یہ پورے مرکز جو دس کلومیٹر تقریباً دور ہے نفق کے ذریعے سے تو کہا ہم سعودی چلاتے اور کون چلائے گا کہا کہ ہو ہی نہیں سکتے سعودی چلا تو ان ایرانوں والوں نے کہا اگر آپ چلاتے تو کبھی اتنے صاف نہیں ہوتا آپ لوگ جب چلاتے تو ہمیشہ کچھ نہ کل بیلا ہو جائے اس نے خود ہم کو یہ واقعہ تو یہ لطیفہ تو خیر جو ہے یہ سب جو ہے ان کی شرارت بھی ہے یہ شیعوں کی تو یہ چیزیں اگر کو موقع مل جائے تو ماشاءاللہ اللہ جانا چاہیے ہمارے لیے ایک چیز سوچنے کی ہے آج کل یہ ویڈیو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے جو ہے مواجہ شریف میں اتنی بے ادبی مساخی جنہ جل مشتکا ولا قوت آپ جا کر مسجد النبوی اور خلافت عثمانیہ جو سلاخ خلافت عثمانیہ میں اب دو حضرات کی ضرور مطالعہ کرے ایک ہے سلیمان قانونی انگلش میں کتابیں لکھی ہے سلیمان دا میگنیوسن اڑتالیس سال جو ہے انہوں نے حکومت چلائی اقتدار کی خلافت عثمانیہ کی اور جو ہے سلطان عبد الحمید جو ہے اسانی تینتیس سال اقتدار پر اور حکومت چلائی یہ دو حضرت کے نام جو ہے بہت اہم ہیں جب ان کا دور تھا اور توسیہ ہو رہی تھی مسجد نبوی کی تو کہا کہ کون کون کو ہم انتخاب کریں تو سب کو انتخاب کیا جو کہ حافظ ہوں جو یہاں نہیں رہیں گے مسجد نبوی کے آس پاس میں دور رہیں گے جتنے بھی کام کرنا شور ہوتا ہے یہ ہوتا ہے وہ پانچ کلومیٹر آٹھ کلومیٹر دور جتنا بھی شور کرنا وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس جسد اطر کو کسی قسم کی تکلیف نہ دیکھو اس وجہ سے ہمارے علماء حضرت مفتی شفیع صاحب وغیرہ رحمہ اللہ مفتی اعظم تھے آخر فقی ہوا دل امہ تو پھر اس نے کیا لکھا کہا کہ جو ہے جب بھی موقع ملے تو بجائے یہ نیا توسیہ جو فہد کا ہے اور جو ہے آگے جو ہے پرانی تو ہمیشہ پرانی میں جانا چاہیے وہاں روحانیت وغیرہ سب تو ظاہر بات ہے آج یہ لوگ جب توسیہ کرتے میں نے خود دیکھا سگریٹ اور بیری منہ میں ہے اور کیا کیا گھر کرے جوتے کے ساتھ سب کچھ تو زمین آسمان کا فرق ہے تو یہ جو ہے انہوں نے آداب پر لحاظ کیا اور اسے انہوں نے ہر جو ہے ان جو لگایا حافظ تھا حضو کی حالت میں یہ اس کو رکھا یہ نہیں کہ ادھر ادھر نہیں سب ادب کے ساتھ اور یہ وہ جو ہے اور پھر آپ جائیں مسجد نبوی میں بابو سلام جو نمبر ایک ہے وہاں پر ایک جو ہے ستون تھا اس میں میں بارہ دیکھ چکا اللہ کے لیکن سب ہٹا دیا ابھی وہاں پر لکھا تھا تو سنت الاعتکاف اب وہ نکال دیا اور ایک پھول یا کچھ رکھ دیا وہاں اب آگے جائیں گے تو محراب عثمان ہی ہے یہ سینا عثمان رضی اللہ عنہ کی کارنامہ ہے لوگوں نے پوچھا اے امیر المؤمنین سینا عثمان یہ جی، آپ کیا کر رہے کہا کہ میری ذاتی ملک ہے میں نے خود حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا من بنا للہ مسجدہ بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ تو اس وجہ سے میں یہ کر رہا ہوں اسے یہ چندہ وغیرہ کے لیے نہیں گیا اپنے ذاتی پیسے مسجد نبوی کی تعمیر شروع سے پہلے کس نے یہ سب خرچ کیا سینا بکر صدیق سانی اسنین دس سونے کے سکے جو ہے عطا کی دونوں بھائی کو سہر سہیل کو اور کہا کہ نہیں ہم پیسہ تو جس نے بھی نماز ادا کی و سلام پیش کی اور سب ثواب سے نکر صدیق کو اور لوگ کو اعتراض پھر اندر کیا ہے جب ہم سلامی پڑھتے ہیں ہمارے پیٹ جو ہے چبلا کی طرف ہے تو یہ جو گرین فینس ہے جو ہیرے رنگ کے جو ہے احاطہ ہے یہ سلطان قاتبائی نے آٹھ آٹھ آٹھ پانچ سو پچپن سال پہلے تقریباً اس نے لگایا اس وقت اور جو ہے جبکہ مسجد نبوی جو ہے جل گیا تھا ایک طرف اور پھر آپ اندر مسجد چلے جائیں جو بابو جبرائیل ہے وہاں دروازہ ہے آپ جب اندر تشریف لے جائیں گے یہ وزیر اعظم صدر وغیرہ وہاں آپ اندر چلے جائیں گے ایک محراب ہے یہ سیدنا علی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہما حسنین رضی اللہ عنہما ان کی مکانات اور یہ محراب وہاں پر اور پھر آگے تشریف لے جائیں میں بارہ پہلے بھی چکے چکا ہوں یہ سلطان جو ہے ہمارے جو نور الدین زنکی رحمہ اللہ وہ خواب دیکھا وغیرہ پھر جو ہے وہ رساس کا ایک دیوار بنایا پھر اب اور آگے چلے جائے تو خماسی ہے اور وہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ خماسی پینٹگن تو پانچ طرف جو ہے دیوار ہے اور جو ہے جب وہ امیر المؤمنین تھے تو کہا مجھے بیت اللہ کعبہ مشرفہ کی مشابیت نہیں تو اس وجہ سے پانچ اور اور آگے تشریف لے جائے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا مکان اس کو پکا سب کر دیا اور پھر اندر جو ہے جسد اتھر ہے تو یہ ہے باہر سے جس کو آج کل ہم کہتے ہیں زوم وغیرہ جو ہے تو یہ سب کچھ پھر جو ہے آپ کی بلتین تشریف لے جائیں میں جب پہلی مرتبہ گیا حضرت کے پاس ہم پڑھتے تھے اب بھی ہم پڑھتے الحمدللہ تو سیونٹی فور سیونٹی فائیو میں چوہتر پچہتر میں میں جب گیا تھا مسجد قبلتین تو دونوں طرف میں حراب تھے میں نے خود دیکھا بعض لوگ اس طرف پڑھتے بیت اللہ بعض اقسا کی طرف تو سادے ہیں نا لوگ ان کو پتہ بھی نہیں تو وہ سب بند کر دیا اور وفل وجہ شطر مسجد حرام اور اگر جب آپ نکلیں گے قبلتین مسجد سے تو اوپر آپ دیکھیں تو ایک مسلح ہے لوگ نہیں دیکھتے ہم کو بتاتے ہیں کہ دیکھو وہ مسلح ہے وہ کیوں مسلح ہے یہ بتانے کے لیے یہ ہمارے قبلہ اولا ہے یہ اگر جنوب کی طرف قبلہ ہے مطلب یہ ہے مدینہ میں تو شمال کی طرف اقسا مبارک ہے تو وہ مسلح اس طرح بتا رہے ہیں کہ یہ قبلہ ہے اصل قبلہ اولا پھر فول وجہ کا بیت اللہ کعبہ مشرف پھر اس کے بعد جو ہے آپ زیارت کے لیے چلے جائیں تو کوبا کو ہو گیا اہود کا ہو گیا وہ کابن اشرف شیطان کا ہو گیا پھر جو ہے ایک اور دو مساجد ہیں لیکن وہ اکثر بند بھی ہوتے ہیں مثلا جو چوئی آپ داخل ہوں گے مدینہ منورہ میں تو وہاں پر جو ہے آپ دیکھیں گے اسٹیشن ہے آپ دیکھیں گے ایک ریل گاڑی بھی ہے تو دیکھیے خلافت عثمانیہ میں کیسے کام انجام دی مدینہ منورہ سے ڈیمچ تک یہ ریل گاڑی چلتی تھی اور اس طرف جو ہے استنبول تک کتنے کیسے انجام انہوں نے دی اور آدمی حیران ہو جاتے ہیں تو وہاں پر اگر آپ اندر تشریف لے جائے وہاں پر ایک مسجد مسجد سقیہ تو کیوں مسجد شکیہ وہاں پر حبیب النا صلی علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ بارش برسا دیجئے یا اللہ اللہ اللہ اللہ تو مسجد کا نام مسجد شکیہ ہی آپ نکلیں گے پھر بقی سے آپ گزریں گے پھر جو ہے الٹے ہاتھ پر اب دیکھیں گے جو ہے مسجد الاجابہ ہے تو مسجد الاجابہ کیا ہے وہاں پر حبیب النا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائے یا اللہ اس امت کے اندر مسخ نہ ہونے پائے کہ دیکھے کہ حالت کیا ہے اور آخر میں میں یہ بھی عرض کروں کہ دیکھو حبشہ میں اتھیوپیا میں جو مہاجر اولا پہلی ہجر ہجرت اولا وہاں پر ہوئی تو وہاں پر اب پالیسی بن گیا کہ شہید مساجد کو شہید کرنا ہے اور جو ہے مسلمان کو زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچانے ہزار ہزار مسلمان کو نکال دیا ہزار ہزار مسلمان جیل میں ہیں اور یہ یہودی اس کے پیچھے ہے بھی یہ آپ دیکھتے اتوپین ایئر لائنز مرکز بن گیا یہ سب ان کی شرارت ہوئے اور پھر جو ہے آپ کو پتہ ہے فلسطین کی حالت تو آپ کو پتہ ہے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرف جو ہے سودان میں وہاں پر مسلمان کے درمیان افغانہ جنگی وغیرہ جو ہے اور ہمارے دو بھائی کے لیے بھی خاص دعا فرمائے نے کہ ہوا کیا ایک زبیر گٹو کو بدھ کے روز وہ روشنی مکان جا رہے تھے اور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 Every Nabi had invited to essentially the same beliefs, the oneness of Allah, belief in the Akhirah and belief in the prophethood and belief in all of the messengers of Allah Ta'ala Every Nabi who had come had told his people, had given a covenant to Allah Ta'ala about the final Nabi, our beloved Nabi Akram Sallallahu Alaihi Wasallam. And that if they were to be with Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, they would bring Iman and render selfless assistance to Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. So imperative that a person in order to attain eternal salvation in the hereafter, to enter the fold of Islam and after the coming of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, one has to believe in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as the final and greatest of Allah Ta'ala's messengers. We know the many fitnas on Iman, and one of those being propagated in the name, glorious names or attractive titles such as mutual peace and coexistence, but the objective is to impede upon the usul and the basics of deen, So the only means of salvation forever and ever in the hereafter, the only deen of haqq after the coming of Nabi sallallahu alaihi wasallam is the deen of Islam. Many attempts have been made historically to divert Muslims away from the pure teachings of Shariat. Allah Ta'ala in the very early days in Revelation had sent a warning, ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ We have decreed you on a specific set and code of rules. فَاتَّبِعَهَا Emulate it and follow it to the letter. Yes, definitely, we have practical weaknesses if that is there, to acknowledge, to feel ashamed, to have remorse, to turn to Allah Ta'ala with tawbah, but never to try and bend the rule of Allah Ta'ala to suit our whims and fancies. A Muslim is one who submits oneself in totality to Allah Ta'ala and His injunctions. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Allah Azza wa Jal says, Do not follow the whims and fancies of those who do not know. إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا For indeed they will never avail and help you against Allah, His anger and His punishment if ever you were to divert away from the injunctions of Allah Azza wa Jal. <clears throat> the verse recited in the opening words that all those who have believed enter into Islam in entirety. Two meanings of kaf entirety. One is enter your full self, your mindset, your thinking, your aqaid, your beliefs, your physical, your spiritual self into Islam entirely. And the second is adopt Islam in its totality. As said, if there are practical weaknesses to acknowledge, but know the bar, know the laws of Allah Ta'ala are pristine and pure. So adopt Islam with all its rules and injunctions in totality, whether it pertains to beliefs, aqaid, whether it is muamalat, mutual dealings, whether it is ibadat, our ritualistic forms of ibadat, salah, fasting, zakat, hajj, etc., whether it pertains to muasharat, social interaction, social conduct. So adopt Islam in its totality, in its fullness, without being selective of that which suits a person and compromising others that do not suit a person. A Muslim, again, one who hands, the meaning of Islam means to hand oneself totally over and completely over, in this instance to the injunctions and the pure commands of Allah Azza wa Jalla. So there is absolutely no scope and no room to take from any other religion. Once the deen of Islam has come, Allah had revealed that it is complete, it is pure, it is perfect. Allah Ta'ala will accept only the deen of Islam as the means of eternal salvation. Many attempts were made in the name of peaceful coexistence right in the time of Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam when the leaders of the Quraysh had come and proposed to Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam what effectively is a multi-faith, interfaith proposal that why all this persecution against you and your Sahaba radiallahu anhu majma'in, and various proposals of compromise were made. If it is leadership or women or wealth that is your objective, then tell us we will grant you the best of all of this, but stop propagating this. Another instance is that we will stop all the persecution, all that you do is do not speak ill of idol worshipping. Similarly, a proposal was made that let us make a joint, a mixed religion one year we worship according to your religion, the next year you according to ours. And we live in total peace thereafter, no persecution, no harm, no difficulties meted out, meted out to any of your companions, Sahaba radiallahu anhu majma'in. Allah Ta'ala reveals Surah Qul Ya Ayyuhal Kafirun in response to this. And that is why there is so much fadila and virtue. The one who reads Surah Al-Kafirun at night, bara'atun min ash-shirk, one is completely absolved, complete asylum against any form of shirk, ascribing partners to Allah Azza wa once they even proposed to Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam just one, only once, touch our idols with reverence. That is all we are asking and all the persecution will stop. So in response to all of these, Allah reveals Surah Qul Ya Ayyuhal Kafirun. We know there is repetition of four verses, apparent repetition. One objective is to emphasize, to lay stress that there is no compromise in any way whatsoever. Another tafsir of it is that the object of worship. We worship only the one Allah with no partner. You worship many idols. So the object of worship is completely different. And the second repetition, that there is no scope for mixing any of the ritualistic forms of ibadat. The manner of worship that you have is totally different. Ours is purely tawheed, the one Allah Ta'ala. So in our ibadat, manner of worship, there is absolutely no compromise whatsoever. So the verse, enter into Islam in entirety, your full self, adopt Islam in its totality, without any compromises, was actually revealed when some of those who had entered the fold of Islam from the Yahud, for example, who requested Rasulullah while being adherent to Islam to revere some of the practices from Judaism, giving veneration to the day of Saturday and some other dietary laws, this verse was revealed to say that there is no scope even for that which apparently seems meritorious living Islam fully but adopting from others, the verse had dispelled that. Similarly, Sayyidina Umar radiallahu ta'ala once with good intentions comes and recites from the verses of the Torah in the presence of Nabi sallallahu alayhi wasallam, did not know about the prohibitions, etc. Rasul sallallahu alayhi wasallam became ever more so angry as he went on reciting. When Sayyidina Umar radiallahu ta'ala was made aware of this, Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu, look at his humility, his love for Iman, love for Nabi sallallahu alayhi wasallam, continuously begged, I seek protection in Allah from his anger and the anger of Rasulullah sallallahu And then Nabi sallallahu alayhi wa said that even if Musa alayhi salam was alive, it would not suffice for him but to obey me, my ways. So a Muslim is one whose entire life, adopting Islam in its totality, in every aspect of our lives, the deen that is complete, that is perfect, that there is no room for any changes after the coming of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. یہ پہلے بھی پڑھا تھا حضرت نے اصلاح فرمائی تھی تو اس کو دوبارہ پڑھ رہا ہوں چمن میں ہوں مگر آ آہ بانی نہیں جاتی میں نے کہا تھا چمن میں ہوں مگر آہ بیا بانی نہیں جاتی ابھی بھی اصلاح کی کوئی باتیں ہو تو حضرت اصلاح فرمائے حضرت اصلاح فرمائے چمن میں ہوں مگر آہے بیا بانی نہیں جاتی چمن میں ہوں مگر آہے بیا بانی نہیں جاتی یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی ہمارے شیخ حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں چمن میں ہوں مگر آہے بیا بانی نہیں جاتی یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی میں گلشن میں ہوں لیکن فیض ہے یہ شیخ کامل کا میں گلشن میں ہوں لیکن فیض ہے یہ کامل کا کہ میرے قلب سے ہوئے بیا بالی نہیں جاتی کہ میرے قل بسے ہوئے بیا بالی نہیں جاتی نہ جانے کتنی نہریں میرے دریا سے ہوئی جاری نہ جانے کتنی نہریں رے میرے دریا سے ہوئی جاری مگر پھر بھی میرے دریا کی تغیانی نہیں جاتی مگر پھر بھی میرے دریا کی تغیانی نہیں جاتی رفو کرتا ہے دامن کو اگر چھ ان کا دیوانہ رفو کرتا ہے دامن کو اگر چھ ان کا دیوانہ غریبا سے مگر چا کے گریبانی نہیں جاتی گریبا سے مگر چاہ کے گریبانی نہیں جاتی مزاج اپن کو الفت ہے اپنے ساز و ساما سے مزاج عقل کو الفت ہے اپنے ساز و ساما سے مزاج عشق سے بے ساز و سامانی نہیں جاتی مزاج عشق سے بے ساز و سامانی نہیں جاتی خرد کہتی ہے باتیں مختصر کر ان سے نادا خرد کہتی ہے باتیں مختصر ان فرد کہتی ہے باتیں مختصر کر ان سے نہ اے نادا محبت کی مگر تم ہی دے بیتولانی نہیں جاتی محبت کی مگر تم ہی دے بیتولانی نہیں جاتی نہیں کرتا ہے صق دل سے توبہ جو گناہوں سے نہیں کرتا ہے صرف دل سے توبہ جو گناہوں سے نہیں کرتا ہے صرف دل سے تو جو گناہوں سے کسی بھی حال میں اس کی پریشانی نہیں جاتی کسی بھی حال میں اس کی پریشانی نہیں جاتی میرے دریا الفت کا عجب ساحل ہے اے اختر میرے دریا الفت کا عجب ساحل ہے اے اختر کہ ساحل پر بھی ان موجوں کی تو یعنی نہیں جاتی کہ ساحل پر بھی ان موجوں کی تو یعنی نہیں جاتی چمن میں ہوں مگر آہے بیا بانی نہیں جاتی ہے کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين محترم دوستو وبايو مفتي عبد القادر صاحب مدينة مدینہ منورہ میں ان جگہوں کا بیان فرمایا جو جگہ بہت مبارک ہیں اور جن کے ساتھ تاریخ اور برکات کا تعلق ہے صحابہ کرام اور ہمارے اکابر تبرکات اور برکات کو بہت مانتے تھے اور برکات سے استفادہ کرتے تھے فائدہ حاصل کرتے تھے فائدہ اٹھاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی مبارک نوش فرماتے تھے پیتے تھے تو ہر ایک کی یہ تمنا ہوتی تھی کہ میں برتن کو پہلے لے لوں اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک لگا ہے میرا منہ جلدی وہاں لگ جائے بخاری شریف میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ قانون پر ہمیشہ چلتی تھی قانون یہ ہے کہ جو دائیں طرف بیٹھا ہو اس کا حق پہلے ہے جو بائیں طرف بیٹھا ہو اس کا حق بعد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا اور اس کے بعد جو دائیں طرف دیہاتی بیٹھا تھا اس سے اجازت لی اگر آپ چاہیں تو بائیں طرف ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں میں پانی ان کو دوں دیہاتی نے کہا نہیں یہ میرا حق ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھوٹے پانی پر کسی اور کو اپنے اوپر فضیلت نہیں دے سکتا سب سے پہلے میرا منہ وہاں لگنا چاہیے چنانچہ قانون پر عمل کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اس کو دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بال مبارک کو حج اور عمرے میں حلق کرایا اور منڈوایا تو ایک حصہ حضرت ام سلیم اور ابو طلحہ کو دیا تاکہ ان کے پاس رہے اور لوگ ان سے بال لے لیں اور ایک حصہ صحابہ کرام میں تقسیم فرمایا کیونکہ صحابہ کرام یہ چاہتے تھے جن جگہوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ان جگہوں کا بہت زیادہ صحابہ کرام احترام فرماتے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے وہ مشہور کمانڈر ان چیف تھے اور مشہور مجاہد تھے ہمیشہ اپنی ٹوپی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ اسی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی جا رہے تھے اور بارش تھی بارش میں یا بارش تھی یا بارش کے علاوہ نالے سے پانی آیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر گرا حضرت عمر نے فرمایا اس پرنالے کو ہٹا دے اس لیے کہ اس میں پانی پڑتا ہے تو لوگوں پر پانی پڑتا ہے یہ کس نے لگایا یہ کس کا ہے لوگوں نے کہا یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابن عباس رضی اللہ عنہ کے والد محترم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر نالے کو ہٹایا حضرت عباس رضی اللہ عنہ آئے اور کہنے لگے آپ نے جس پرنالے کو ہٹایا یہ پرنالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لگایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب تم ایسا کرو آپ ایسا کریں کہ آپ میرے کندھوں پر کھڑے ہو جائیں اور اس پرنالے کو وہاں لگا دیں جہاں سے ہٹایا گیا چنانچہ اس کو وہیں پر لگایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں دفن ہوں گے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اور وہیں پر دفن کیے گئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر کی چار دیواری اور حجرے میں اس کے بعد حضرت ابو بکر کی تمنا تھی کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں وہاں میں بھی آرام کروں پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ وفات کا وقت شہادت کا وقت جب قریب ہوا اور یہ معلوم ہوا کہ زخم ایسے ہیں کہ ان زخموں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ زندہ نہیں رہ سکتے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابن عمر کو بھیجا آپ اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہہ دیں اگر ان کی اجازت ہو تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آرام کرنا چاہتا ہوں وفات کے بعد مجھے وہاں دفن کیا جائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ابن عمر گئے حضرت عائشہ نے فرمایا میں نے اس جگہ کو اپنے خیال میں اپنی لے رکھا تھا لیکن اب میں حضرت عمر کو اجازت دیتی ہوں کہ وہ وہاں دفن ہو جائے واپس آ کر بتلایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا میری یہی تمنا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں مجھے جگہ مل جائے مدینہ منورہ کی وفات بہت بڑی چیز اور بہت بڑی بات ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقبرہ تو نور ہی نور ہے لیکن پھر حضرت عمر نے فرمایا ابن عمر سے ممکن ہو کہ ممکن ہے کہ میری زندگی میں حضرت عائشہ نے اجازت دی ہے لیکن دل سے اجازت نہ دی ہو تو جب میری وفات ہو جائے تو پھر دوبارہ ان سے معلوم کر لے کہ آپ کی اجازت ہے یا نہیں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو پھر دوبارہ حضرت ابن عمر گئے اور اما عائش رضی اللہ عنہ نے دل کی خوشی سے اجازت دی وہیں دفن ہو جائے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ برکت والی چیز کی برکت کو ماننا چاہیے اس لیے ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم توسل کرتے ہیں توسل وسیلہ تو وسیلہ کی کئی قسمیں ہیں ایک وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے ساتھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا وسیلہ جیسے آدمی دعا کرتا ہے یا اللہ میرا فلان کام اٹکا ہوا ہے اس کام کو آپ پورا فرما دیں اس کام کو آپ پائے تکمیل تک پہنچا دیں آپ رحمان ہے آپ رحیم ہے آپ منان ہے احسان کرنے والے ہیں آپ مرتی ہے دینے والے ہیں آپ نے دنیا میں صحابہ کرام کو بہت کچھ دیا اب اللہ تبارک و تعالی آپ کی وجہ سے دینے والے ہیں یا اللہ آپ ہمارا کام کرے اس لیے کہ آپ رحمان ہے آپ رحیم ہے آپ منان ہے آپ معتوی اور دینے والے ہیں اس کو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے ساتھ توسل کرنا اس توسل کو سب مانتے ہیں اس کو سلفی غیر مقلد بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں اور دوسرا توسل ہے اعمال صالحہ اچھے اعمال اس یہ بھی سب کے نزدیک جائز ہے جیسے غار میں تین آدمی پھنس گئے تھے ہر ایک نے اپنے اچھے عمل کو وسیلہ بنایا ایک نے اپنے اچھے عمل کو وسیلہ بنایا کہ میں اپنے بچی بیویوں کو دودھ نہیں پلاتا تھا جب تک والدین کو نہ پلاؤں یا اللہ میرے اس عمل کی برکت سے غار کی منہ سے چٹان کو ہٹا دے چنانچہ ایک تہائی ہٹ گیا دوسرے نے کہا کہ میرا ایک مزدور تھا اور اس نے مزدوری کی تھی مزدوری میں اس کو چاول یا مکئی یا دونوں مل گئے تھے اس نے اپنی اجرت کو چھوڑا اور چلا گیا میں نے اس کو بڑھایا تجارت میں لگایا بڑھایا بھیڑ بکریاں گائے غلام کافی مدت کے بعد وہ آیا اس نے کہا اللہ سے ڈرو میری تنخواہ دے دو میں نے کہا تنخواہ کیا یہ پورا ریوڑ لے جاؤ اور غلاموں کے ساتھ اس نے کہا آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں مذاق نہیں کرتا میں نے آپ کے مال کو بڑھایا ہے یا اللہ اگر یہ کام میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا ہو تو یہ چٹان کی مصیبت ہم سے ہٹا دے چنانچہ ایک ایک ایک حصہ اور گر کے ہٹ گیا اور تیسرے نے کہا کہ میرے ایک رشتہ دار عورت تھی اور انتہائی خوبصورت تھی میں نے اس سے کہا کہ میرے ساتھ بدکاری کرو اس نے انکار کیا پھر اس کے اوپر حالات آئے حالات کی وجہ سے اس نے کہا ایک سو بیس دینار دے دو پھر آپ بدکاری کریں میں نے ایک سو بیس دینار دیے اور پر جب میں اس کے قریب میں بیٹھ کے غلط کام کرنے کے لیے اس نے کہا اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اور آپ اس مہر کو بغیر اللہ کی اجازت کے نہ توڑیں میں نے ایک سو بیس درہم چھوڑے اور اٹھ کر کے واپس آیا یا اللہ اگر یہ عمل آپ کو قبول ہو تو ہم سے یہ مصیبت ہٹا دے چٹان ہٹ گئی اس کو کہتے ہیں توسل بالاعمال عمل صالح کے ساتھ توسل وسیلہ بنانا یا اللہ میں نے نماز پڑھی نماز کی برکت سے میرے یہ کام کر دے یا اللہ میں نے تہجد پڑھی میں نے سبق پڑھا میں نے تلاوت کی اس کی برکت سے ہمارا کام کر دے یہ توسل بالاعمال ہے اور تیسری قسم توسل بالذوات الصالحہ نیک بندوں کی وسیلے سے اور نیک بندوں کے وسیلے سے دعا کرنے کا مطلب یہ ہے یا اللہ مجھے فلان ولی سے فلان شخصیت سے محبت ہے اور محبت ہمارا عمل ہے اس محبت کی برکت سے آپ ہمارا کام کر دیں یہ بھی ایمہ اربعہ چاروں ایمہ کے مقلدین کی نزدیک یہ توسل جائز ہے اور عد الفردہ قصیدہ برد کی شرح میں چاروں مذاہب کے کافی سارے حوالے جمع کیے گئے ہیں اس کو توسل بال محبت یا توسل بے ضوات الصالحہ کہتے ہیں یہ تین قسمیں ہو گئیں اور چوتھی قسم توسل شیخ توسل بال استاد توسل بالمعلم ہے اپنے شیخ جس کی وسیلے سے اپنا استاد اور معلم جس کی وسیلے سے مجھے یہ علم حاصل ہوا مجھے اس سے تعلق اور محبت ہے یا اللہ اس کے ذریعے سے یہ کام کر دے اور توسل بے شیخ میں یہ بھی ہے کہ شیخ نے جو وظائف دیے ہیں وہ وظائف پڑھتے رہیں ان کی پابندی کرتے رہیں اور جب مزہ آئے تو اور اضافہ کرتے رہیں اپنی طرف سے زیادہ کرتے رہیں تو توسل بے شیخ شیخ اور استاد کے بغیر تو آپ مقصد کو نہیں پہنچ سکتے اور میں کہتے ہوں کہ اگر کوئی عرب آئے اور وہ کہے میں اردو سیکھنا چاہتا ہوں اور کتاب سے میں سیکھوں گا استاد کے بغیر وہ اس کے سامنے جب یہ آیا منہ دھو لیجئے منہ دھو لو وہ کہے گا من ہو دھو لو استاد سے تو پڑھو نہیں وہ منہ کو من ہو پڑے گا اگر استاذ کے بغیر ہم مقصد تک پہنچ سکتے تھے تو الف لام میم را جو قرآن کریم میں ہے اس کی جگہ پڑھتے تھے المر اس لیے کتاب میں تو المر رکھا ہے اور پڑھنا ہے الف لام میم را عرض کرنے کا مقصد یہ ہے شیخ ہے استاد ہے معلم ہے مربی ہے اس کے ذریعے سے بھی آدمی اپنے مقصد کو پہنچتا ہے یہ چار قسمیں ہو گئیں اور پانچویں قسم ہے توسل بالمکان توسل بالمکان عرفات میں دعا قبول ہوتی ہے ملتظم کے پاس دعا قبول ہوتی ہے مبارک جگہوں میں جب کسی بزرگ کی قبر پر جاتے ہیں ان کے پاس اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتے ہیں دعا اللہ سے مانگتے ہیں لیکن وہ مبارک جگہ ہے وہاں دعا قبول ہوتی ہے اور حافظ ذہبی نے سیر اعلام النبلا میں بہت سے بزرگوں کا نام لیا ہے فلان کی قبر کے پاس دعا قبول ہوتی ہے فلان کی قبر کے پاس دعا قبول ہوتی ہے جبکہ دعا اللہ سے مانگی جاتی ہے اور نمبر چھ ہیں توسل بد توسل تبص یہ ہے کہ خاص زمانے میں اللہ تعالیٰ دعا کو اور حاجات کو پورا کرتے ہیں جیسے جمعے کا دن ہے للت القدر ہے بدھ کا دن بدھ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فتح کی دعا کی احزاب میں خندق میں غدوہ خندق میں قبول نہیں ہوئی دوسرے دن قبول نہیں ہوئی تیسرے دن زوال کے بعد جہاں مسجد بنی ہوئی ہے وہیں پر دعا فرمائی قبول ہو گئی اسی لیے بزرگان دین اور علماء اور مشائق فرماتے ہیں بدھ کے دن بھی زوال کے بعد عصر تک مغرب تک اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں تو مفتی عبد القادر صاحب نے جو جگہ بتلائی ہیں مبارک جگہ ہیں ان مبارک جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے اور برکت کے معنی ہے ثبوت الخیر الہی فشے کسی چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر آ جائے اور جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر آ جائے وہ خیر پھر بہت زیادہ اور بہت بڑی ہوئی ہوتی ہے چند سطریں یہاں پڑھ لیں گے اس کے بعد ذکر ہوگا انشاءاللہ فرماتے ہیں کوشش کرتا ہوں کہ ذکر بحالت وضو کروں مگر پیٹ کا ہازمہ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے وضو کے ساتھ ذکر پورا کرنا مشکل ہوتا ہے میں کیا کروں حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ذکر بحالت وضو افضل اور بہتر ہے لیکن اگر ذکر کرتے وقت عذر کی بنا پر وضو باقی نہ رہے تو کچھ مذائقہ اور پریشانی نہیں آپ پریشان نہ ہو ذکر ہر حالت میں ہے یہاں تک کہ اگر کوئی جنابت میں ہے اس میں بھی لا الہ الا اللہ کا ذکر کر سکتا ہے وہ جنابت جس میں آدمی بہت نیچے گرتا ہے وہ جب ذکر کرتا ہے تو وہ ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر اٹھاتے ہیں حدیث میں آتا ہے من قال لا الہ الا اللہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا له لہو السماء آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تفضی الى العرش یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ عرش تک پہنچتا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب سب سب کو توفیق عطا فرما دے اور ذکر مقبول عطا فرما دے صلی اللہ علی محمد محمد محمد آلہ وصحبہ بسم الرحمن اللهم اللهم مولانا مولانا وسلم حبب وزينه في قلوبنا وكره الكفر والفسوق والعصيان اجعلنا من الراشدين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفستا ولا ضرا إلا كشفتا ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من كل خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم استر عوراتنا وأمن روعتنا اللهم استر عوراتنا وأمن روعتنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا بنعمتك وأسبغ علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه